سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عورت حائزہ ہو جاتی تو یہودی لوگ نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے اور نہ اس کے ساتھ ہم مصری کرتے تھے جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بائیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بستری کے علاوہ ہر چیز کر سکتے ہو حدیث نمبر نو سو تیس مسند احمد